ہم زندگی کیسے گزاریں اللہ تعالیٰ نے اپنوں اپنے فضل و کرم سے ہم کو اسلام عطا فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ایمان نصیب فرمایا اور شریف گھرانوں میں ہم نے آنکھیں کھولیں پھر اللہ و وزل کا اور زیادہ فضل کے دیندار گھرانوں میں ہماری پرورش ہوئی اور پھر یہ احسان عظیم فرمایا کہ مردوں سے اللہ تعالیٰ نے تبلیغی کام شروع کروایا اور اس کی برکت گھروں تک پہنچی اور اب تو اللہ کے فضل و کرم سے گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں تبلیغی کام کرنے لگی ہیں اس کی برکت سے ہم اچھا برا سمجھنے لگے حرام و حلال نیک و بد جائز و ناجائز اللہ کس چیز سے راضی یا ناراض ہوتا ہے اس کی سوجھ بوجھ ہونے لگی اور اس کی پوچھ گچھ بھی شروع ہوئی کہ زندگی کی کون سی چیزیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں معاشرت کیسی ہونی چاہیے گھروں میں رہنا سہنا کیسا ہونا چاہیے لباس اور کپڑے کس طرح کے ہونے چاہیے کہ شریعت کے مطابق ہوں اور کون سے شریعت کے خلاف ہیں ان باتوں کا اب گھروں میں تذکرہ ہونے لگا ہے مغربی تہذیب کا اصول کھاؤ پیو مست رہو آپ سب اس ملک میں آئی ہیں یہاں بہت دنوں سے سے یا سینکڑوں برس خدا کا خوف شرم و حیا لحاظ اور تہذیب نہیں رہی یہاں صرف ایک ہی کام رہا کھاؤ پیو اور مست رہو چنانچہ انگریزوں میں کہاوت ہے کھاؤ پیو مست رہو مگن رہو یہ مگن رہنا ان کے یہاں زندگی کا اصول ہے جس میں آدمی مگن رہے اور مست رہے موت کبھی بھول کر بھی یاد نہ کرے کہ ہم کو مرنا ہے ہم کو خدا کے سامنے جانا ہے یہاں جو مزے اڑائے ہیں گل چھرے اڑائے ہیں ان کا جواب دینا ہے یہاں جو موج اڑائی ہے اس کا پائی پائی حساب دینا ہے یہاں زندگی کا اصول یہ ہے کہ آدمی موت کو بھولا رہے آخرت کو بھولا رہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے رہے اور صرف عمدہ سے عمدہ کھانا اچھی سے اچھی صحت بنانا جوانی کے مزے اڑانا اور دولت کے مزے اڑانا یاد رکھے یہ یہاں کی زندگی کا اصول بن گیا ہے لیکن خدا کے فضل و کرم سے ہمارا جس مذہب سے تعلق ہے اور جس ملک سے تعلق ہے اور جن لوگوں سے تعلق ہے ان کی زندگی کا اصول یہ نہیں ہے ان کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا تو کافر کی جنت اور مسلمانوں کا جیل خانہ ہے جیل خانے میں آدمی موج نہیں اڑاتا جیل خانے میں آدمی آزاد نہیں گھومتا آزاد نہیں ہوتا کہ گھومنے پر آیا تو گھومتا چلا گیا جو دل میں بات آئی جو من میں چاہت ہوئی بس وہ کر گزرے کوئی روک ٹوک نہیں کوئی پابندی نہیں جیل خانے میں گھومنے پھرنے کی جگہ بھی تو نپی تلی کھانے کا حساب بھی نپا تلا کھانے کو جی کچھ چاہتا ہے مل کچھ رہا ہے پسند کچھ اے ہے اور کھلایا کچھ جا رہا ہے کبھی پہننے کو جی چاہا کبھی سیر کا جی چاہا ہوا خوری کا جی چاہا مگر یہ تو چہار دیواری یہ تو جیل کی کوٹری ہے اور کافر کے لیے کیا ہے بس یہ ایک بہت بڑا پارک ہے ایک بہت بڑا باغ ہے ایک بہت بڑا چمن ہے چاہے چاہے چاہے لوٹے پوٹے گھومے ننگا پھرے چاہے چلائے چہکے چاہے بیل کی طرح کھائے کھائے پیئے کوئی بولنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تو دنیا کافر کی جنت اور مومن کا جیل خانہ ہے دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم پردیس میں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کا غریب او عابری سبیل دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ تم پردیس میں ہو یا کہ راستہ چلتے مسافر جو مسافر ہوتا ہے اس کا جیت کہیں نہیں لگتا وہ کسی جگہ اپنا گھر نہیں بناتا کسی اسٹیشن پر ٹھہر نہیں جاتا دیکھتا سب کچھ ہے گزرتا سب جگہ سے ہے لیکن اپنے وطن کو نہیں بھولتا اور نہ اپنی منزل کو بھولتا ہے کہاں سے چلے تھے اور کہاں جانا ہے اور جہاں جانا ہے وہاں کام کر کے فوراً آنا ہے جیسے چڑیاں دن بھر اڑتی رہتی ہیں جیسے کبوتر اور مینا ہوں جو دن بھر اڑتی رہتی ہیں اور دن بھر جگہ جگہ سے دانا چگتی ہیں لیکن اپنے آشیانے اپنے گھونسلے کو نہیں بھولتی کہ کہیں اور پہنچ جائیں لیکن شام ہوئی سیدھے اپنے گھر واپس آتی ہیں کسی شاخ پر وہی تنکوں اور پتیوں کا بنا ہوا گھونسلہ دن بھر چاہے کسی امیر کے محل پر جا کر کسی اونچی سے اونچی کوٹھی پر جا کر اپنا چارہ تلاش کر لے شام ہوئی تو اپنا گھر یاد آیا بال بچے یاد آئے اڑ کر وہیں پہنچیں یہی مومن کا حال ہے کہ دنیا میں سارا دن گھومتا پھرتا رہے کام کاج کرے دکان پر بیٹھے دس دس گھنٹے ڈیوٹی کرے لیکن اس کو اصلی بستی نہیں بھولتی اس کو قبر کا کونا نہیں بھولتا وہاں سینکڑوں ہزاروں برس سونا ہے اس کو آخرت کی آخرت نہیں بھولتی بس شام ہوئی یعنی جیسے ہی دنیا کا کام ختم ہوا اپنے اصلی وطن کی راہ لی مسلمان کو اپنا اصلی وطن نہیں بھولنا چاہیے مسلمان کی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے ہمارے لیے ہندوستان فرانس جرمنی اور بڑے سے بڑے ملک امریکہ کینیڈا سب برابر ہیں ہم کہیں بھی ہوں اپنا وطن نہیں بھولتے نہیں بھولنا چاہیے جہاں وہ محل ہو پھر چاہے جھوپڑا لیکن دل ہمارا خدا کے پاس رہنا چاہیے ہمارا جسم کہیں بھی ہو ہم کو اصل جگہ نہیں بھولنی چاہیے جہاں ہم کو مدتوں رہنا ہے وہ وہ قبر کا کونا ہے جہاں اندھیرا ہے قبرستان جو جنگل میں ہے شہر کی آبادی سے دور جہاں نہ شہر کے بچوں کی آواز پہنچ سکتی ہے نہ بڑوں کی وہاں تو آدمی ہے اور اس کا عمل جو نمازیں ٹوٹی پھوٹی پڑھیں جو کلمہ پڑھا درود شریف پڑھا وہ وہاں کام دے گا اسی سے وہاں دل لگے گا وہی وہاں کا تکیا وہی وہاں کا بچھونا وہی وہاں کی روشنی وہی وہاں کی روشنی وہاں کا چراغ وہاں کی گنجائش اور وسعت ورنہ وہ کونا جہاں آدمی کروٹ بھی نہ لے سکے وہاں جو کچھ کام آئے وہ نور ایمان کام آئے گا اللہ کا نام کام آئے گا زندگی میں اللہ کے ساتھ جو تعلق پیدا کیا ہے وہ کام آئے گا نماز میں اگر یہاں دل لگا ہے تو وہاں بھی دل خوش ہوگا اگر کلمہ نماز اور ایمان کی باتوں میں دل نہیں لگا ہے اور طبیعت ہمیشہ اچاٹ رہی اور وہی کپڑوں میں زیور میں کھانے میں پینے میں کوٹھی میں موٹر میں اگر دل پھسا رہا تو وہاں وحشت ہوگی وہاں ان میں سے کوئی چیز موجود نہ ہوگی یہ چیزیں تو کیا ہوں گی باپ بھی مدد کرنے کے لیے ماں بھی دلاسا دینے کے لیے بیٹی بھی خدمت کرنے کے لیے بیٹے بھی سلوک کرنے کے لیے وہاں موجود نہ ہوں گے وہاں نہ ماں کی شفقت ہوگی اور نہ باپ کی مہربانی اور نہ اولاد کی سعادت مندی ہوگی اور نہ بیٹوں کی خدمت ہاں وہی ایک نام اللہ اللہ کا اللہ کا نام کام آئے گا اور ایمان کا نور کام آئے گا نماز روزے کا نور کام آئے گا قرآن کی روشنی کام آئے گی اور جو اللہ کا ذکر کیا بس وہی کام آئے گا حدیث میں ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا وہاں جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ خود کچھ نہیں ہیں یہی کے اچھے عمل باغ بن جائیں گے انہی اچھے اعمال سے جنت کی ہوائیں آئیں گی حدیث میں آتا ہے کہ قبر کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے وہاں پہلے سے جنت کی ہواؤں کے جھونکے آنے لگتے ہیں خوشبوئیں آنے لگتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی ہمارا ٹھکانہ ہے اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے یا جنت اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ اگر کسی کے اچھے عمل ہیں ایمان سلامت لے کر گیا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ نم کنومت العروس سوتے رہو جیسے دلہن سوتی ہے قبر کی فکر ہی اصل فکر ہے اس گھر کی فکر کرنی چاہیے اور جو چیزیں وہاں کام آنے والی ہیں ان کی فکر کرنی چاہیے یہاں کے سامان کا حال یہ ہے کہ بچپن کا سامان جوانی میں کام نہیں آتا اور جوانی کا سامان بڑھاپے میں کام نہیں آتا بچپن میں جو کپڑے تھے جوانی میں پہنے نہیں جاتے اور جوانی میں جو کپڑے ہیں وہ بڑھاپے میں پہننا مناسب نہیں یہ تو جوانی کے شوق تھے بڑھاپے کا کپڑا اور ہوتا ہے اور اب تو دو مہینے پہلے کے کپڑے اس زمانے میں کام نہیں آتے یہاں یورپ پر ایسی مصیبت آئی ہے اور اس کی بدولت ساری دنیا پر یہاں مہینے دو مہینے میں فیشن بدلتے ہیں پہلے فیشن کے مطابق جو کپڑے بنا لیے اب جب فیشن بدل گیا تو بالکل پرانے اور دقیانو سی معلوم ہونے لگتے ہیں اور ان کو پہن کر شادیوں میں جانا مایوب سمجھا جاتا ہے ایسی بے مروت آنکھ چرانے والی اور منہ موڑنے والی اور جلدی سے جلدی بدل جانے والی تہذیب اس پر اگر دل لگائے تو اس سے زیادہ بے عقل کون ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارہ دیکھا تو کہا یہ تو بڑا چمکدار ہے کچھ عجب نہیں کہ دنیا کا پیدا کرنے والا ہو اب جو ستارہ غروب ہوا اور ڈوب گیا تو انہوں نے کہا یہ تو کچھ نہیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں پھر چاند دیکھا تو کہا سبحان اللہ چاند کا کیا کہنا کیسی روشنی ساری دنیا روشن ساری دنیا میں چاندنی پھیلی ہوئی ہے انہوں نے کہا شاید یہی خالق ہے پھر غروب ہوا تو کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں اس کا بھی کچھ زور نہیں اس کا بھی بھروسہ نہیں پھر جب سورج نکلا اور انہوں نے اس کی چمک دمک دیکھی اور دل ہوا تو کہنے لگے واہ واہ اس سے بڑھ کر تو کوئی روشن نہیں ستارہ بھی اس اس کے کے مانند سامنے ماند اور چاند بھی اس کے سامنے شرمندہ بس یہ سورج ہی سورج ہے پھر جب سورج بھی ڈوبنے لگا تو کہنے لگے لا احب میں ایسے منہ چھپانے والوں اور ایسے بے مروتوں اور ایسے آنکھ بند کرنے والوں سے اپنے دل نہیں لگا سکتا جس کے ساتھ دل لگائے وہ حیون قیوم یعنی ہمیشہ رہنے والی ذات ہو ہمیشہ ساتھ دینے والی ذات ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد رکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمارے آپ کے مورس ہیں اور پیغمبر ہیں اور سب سے آخر میں آنے والے پیغمبر کے دادا بھی انہوں نے یہ سبق دیا کہ جو بے مروت ہو جو آنکھیں پھیرنے والا ہو اس سے دل نہیں لگنا چاہیے جوانی بھی ایسی ہی دولت ہے اور طاقت زندگی یہ سب منہ چھپانے والی ساتھ چھوڑ دینے والی بچھڑ جانے والے اور بے وفا بے مروت طوطا چشم ان سے دل لگائے تو اس سے بڑھ کر حماقت کوئی نہیں اگر کسی نے یہ سمجھا کہ جوانی میں جوانی کے کام کرنے چاہیے اور کچھ لحاظ نہ کرنا چاہیے تو جب بڑھاپا آئے گا اور یہ رنگ روپ یہ شکل و صورت باقی نہیں رہے گی اس وقت معلوم ہوگا کہ ہم نے اس بے وفا جوانی کی وجہ سے اس رحمان و رحیم خدا کی نافرمانی کی خدا کی رحمت کبھی مایو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی وہ ہمیشہ کام آتی ہے وہ اندھیرے میں اجالے میں امیری میں غریبی میں جوانی میں بڑھاپے میں وطن میں پردیس میں ہر جگہ اور ہمیشہ ساتھ دینے والی ہے اللہ معکم اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تین ہوتے ہو تو چوتھا خدا ہوتا ہے چار ہوتے ہو تو پانچواں خدا ہوتا ہے تھوڑے ہوتے ہو تو بہت ہوتے ہو تھوڑے ہوتے ہو یا بہت ہوتے ہو بازار میں ہوتے ہو یا گھر میں ہوتے ہو ہم ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالی ہر ایک کو دیکھنے والا ہے ہر ایک کی مدد کرنے والا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وَإِذَا ادا سلق عبادی عنی فنی قریب جب میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہیں تو کہہ دو میں قریب ہوں وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے تو ایسے خدا ایسے مالک مہربان ایسے شفیق و رحیم ایسے کریم ایسے ناصر و معین ایسے مدد کرنے والے ایسے رحم کھانے والے ایسے سہارا دینے والے خدا کا ساتھ دیا جائے یا بے وفا جوانی کا بے وفا حسن و جمال کا یا بے وفا ساتھیوں اور بے وفا رفیقوں کا یا باتیں بنانے والی سہیلیوں اور بہنوں کا یا ایسے فیشن کا جو صبح ہے تو شام اس کا ٹھکانہ نہیں شام ہے تو صبح اس کا ٹھکانہ نہیں اس کے اس کا ساتھ دے کر اللہ کی نافرمانی کرے اس سے بڑھ کر کون سی حماقت ہے اور بے عقلی ہو سکتی ہے اس خدا کا کیوں ساتھ نہ دیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے ہمارے یہاں بھی کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا اسی کی ہی دستگیری کام آئے گی اور حشر میں وہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں اس خدا سے تعلق پیدا کرنا چاہیے اس سے انس پیدا کرنا چاہیے اس سے ایسی جان پہچان پیدا کر لینی چاہیے اس پر ایسا بھروسہ کرنا چاہیے ایسا اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے کہ آدمی کو ہر وقت ایک ڈھارس رہے ہر وقت حوصلہ رہے کہ ہمارے ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے ہماری دولت کو کوئی اگر لے لے تو ہمارا ایمان تو کسی نے نہیں لیا اگر ہماری جوانی ختم ہو گئی تو ایمان تو ختم نہیں ہوا خدا کا ساتھ تو نہیں چھوڑا یا خدا کا ساتھ تو نہیں چھوٹا اگر دولت نے منہ چھپا لیا اور بے وفائی کی اگر شوہر نے بھی بے وفائی کی تو کوئی رنج نہیں ہمارا خدا تو ہمارے ساتھ ہے اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہمارے ساتھ ہے جس نے بادشاہ کو لیا اس کو سب ملا ایک قصہ ہے کہ ایک بادشاہ نے بہت موج میں آ کر سے کہا کہ آج جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی بس کیا پوچھنا بن آئی لوگوں کی وہاں جو عمرا غلام باندیاں اور خواص موجود تھے جس کو جو چیز پسند آئی اس نے اس پر ہاتھ رکھ دیا کسی نے بادشاہ کے تاج پر ہاتھ رکھا کسی نے تخت پر ہاتھ رکھا کسی نے فانوس پر غرض کہ جو جس پر ہاتھ رکھتا گیا وہ چیز اس کی ہوتی گئی ایک غلام کھڑا ہوا تھا اس نے کچھ نہ کہا بت بنا کھڑا رہا بادشاہ کی جب نظر اس پر پڑی تو اس نے کہا کیا تم کو یقین نہیں آیا دیکھتے نہیں کہ جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا وہ اس کا مالک ہو گیا اس نے جواب دیا کیا واقعی ہی ایسی بات ہے بادشاہ نے کہا اللہ کے بندے کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے کیا قسم کھانے تحریر لکھنے کی ضرورت ہے اس نے کہا یہ تو بے وقوف ہیں مجھے اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے کسی نے تاج لیا کسی نے تخت کسی نے موتی لیا تو ہیرا نہیں ملا کسی نے ہیرا لیا تو موتی نہیں ملا کسی نے گھوڑا لیا تو پالکی سے محروم رہا پالکی لے لی تو گھوڑا نہیں آیا یہ کہہ کر اس اس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں نے تو اس کو لیا جس نے بادشاہ کو لیا اس کو تخت بھی ملا تاج بھی ملا گھوڑا مال تاؤس بھی گھر بھی ملا گھر کا سامان بھی اس کو عزت بھی اور طاقت بھی ملی یہی ہماری مثال ہونی چاہیے آج ایسے افراد ہر جانب ملیں گے جو فیشن پر جان دینے والے کپڑوں موٹروں کے شوقین جوانی اور دولت پر فدا ہونے والے ہوں گے لیکن مسلمان عورتوں کو تو صرف اللہ کا طالب ہونا چاہیے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ کی نظر عنایت اس کی طرف ہو جائے پھر سب کچھ ان کا ہے بی بی مرغی پال لو خاندان مجدوی کی ایک بزرگ شاہ محمد یعقوب صاحب مجدوی کہانیوں اور قصوں میں بڑی اونچی اونچی باتیں سمجھایا کرتے تھے انہوں نے ایک قصہ سنایا بھوپال میں بیگمات کا دور تھا ایک بیگم بہت پریشان تھی ایک پیر صاحب کے پاس آئیں کہنے لگی پیر صاحب میں بہت پریشان ہوں میرے شوہر مجھے پوچھتے نہیں پہلے تو بہت خیال کرتے تھے لیکن اب ان کا دل مجھ سے بھر گیا ہے مجھے سخت تکلیف ہے اولاد بھی میرا خیال نہیں کرتی شوہر کی نگاہ کیا پھری ساری دنیا کی نگاہیں پھر گئیں سارے سرکار میرے لیے دعا کریں انہوں نے پوری رام کہانی سنی اور کہنے لگی بی بی مرغی پال لو اب وہ بڑی پریشان کہ پیر صاحب کو کیا ہو گیا کل تک تو خوب سنتے تھے اب اونچا سننے لگے زور زور سے پکار کر کہا حضرت صاحب میرے لیے دعا کیجئے میں بہت پریشان ہوں پیر صاحب نے آہستہ سے کہا بی بی میں کہہ رہا ہوں مرغی پال لو اب وہ پریشان کیا آج پیر صاحب کو کیا ہو گیا ہے میں تو ان سے دعا کے لیے کہتی ہوں اور پیر صاحب مرغی پالنے کو کہتے ہیں پھر عرض کیا کہ میں نہیں سمجھی حضرت آپ ذرا اچھی طرح سمجھا دیں تو پیر صاحب نے فرمایا کہ بی بی صاحبہ ایک قصہ ہے قصے سے بات بات خوب خوب سمجھ سمجھ میں میں آئے گی دو قصے سے آئے گی دو گھر قریب قریب تھے ایک امیر گھر تھا کھاتا پیتا اور ایک ذرا غریب گھر تھا بیچ میں ایک دیوار تھی اس دیوار میں ایک کھڑکی تھی تو جب اس غریب گھر میں کوئی مہمان آتا تو غریب گھر والی پڑوس کے گھر منہ ڈال کر کہتی کہ مہمان نا وقت آ گئے ہیں کچھ انتظام ممکن نہیں ہے ایک انڈا دے دو تو کام چل جائے ایک بار ہوا دو بار ہوا اور جب یہ واقعہ بار بار پیش آیا تو جل کر کہنے لگی کہ بی بی ہمسائی ایک مرغی پال لو قصہ ختم ہو جائے فرصت ہو جائے گی تو بیگم صاحبہ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہی کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لو اللہ سے دعا مانگنا اللہ سے مانگنا سب سیکھ لو سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی سب کاموں کی کنجی اللہ سے تعلق وہی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کو یاد کرنا اللہ سے مانگنا اللہ کو راضی رکھنا سیکھ لیجئے سب کام بن جائیں گے دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب بے وفا بے مروت طوطا چشم جوانی ہے صحت خراب قصہ ختم صحت ٹھیک تو کاروبار فیل سب بیکار اگر خدا کو محبوب رکھے تو جوانی بھی ہے صحت بھی ہے اور سب کچھ ہے ساری مشکلوں مصیبتوں کا علاج ایک اللہ کا تعلق پیدا کرنا ہے وہی سب کچھ کرتا ہے اللہ کی نیک بندیوں کے حالات پڑھو کہ انہوں نے کسی چیز میں دل نہیں لگایا نہ جوانی میں نہ صحت میں نہ طاقت میں نہ حسن و جمال میں انہوں نے صرف اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کیا اللہ کا نام لینا راتوں کو اٹھنا توبہ استغفار کرنا درود شریف پڑھنا تلاوت قرآن کرنا اسلامی عقائد پر بچوں کی پرورش کرنا توحید کے بیج ان کے دل میں بونا گناہ کی نفرت پیدا کرنا اللہ کا نام سکھانا اسلامی آداب و اخلاق کی تعلیم دینا یہ ان کے مشغلے رہے نتیجہ یہ کہ گھر کا ماحول اسلامی دل خوش اللہ راضی تو سب راضی اگر اللہ ناراض تو سب ناراض اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے فرماتا ہے ولا تبرج الجاہلیت تبرجل اور جاہلیت قدیم کے مطابق اپنے کو دکھاتی مت پھرو دکھاتی مت پھرو سورہ احزاب تمہارا دل گھروں میں لگنا چاہیے سنیما گھروں میں نہیں محفلوں اور بازاروں میں نہیں تمہاری جگہ تمہارا سلطنت تمہارا گھر ہے غریب ہو یا امیر باہر نکلو گی تو تم وہ نہ رہو گی جو گھر میں ہو گھر میں تمہارا حکم چلے گا اور اولاد تمہاری خدمت کرے گی گھر سکون و اطمینان کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے جو پسند کیا وہی تم کو اپنے لیے پسند کرنا چاہیے وہی ہمارے لیے نمونہ ہے اسلام سے پہلے کا زمانہ جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس طرح کے بناؤ سنگھار نہ کرو نماز پڑھو زکوٰۃ دو نماز کے لیے جگہ مقرر کرو جگہ پاک و صاف ہو کہ وہاں تسبیح پڑھ سکو دینی کتابوں کا مطالعہ کر سکو اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھا سکو جو وقت بچے اس میں شوہر کی بچے اس میں شوہر کی بلکہ جو وقت بچے معاف کیجئے گا جو وقت بچے اس میں شوہر کی خدمت کرو حضرت مولانا الیاس صاحب مولانا یوسف اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمہ اللہ علیہ کی ماؤں کے قصے پڑھیے وہ کیسی عابدہ تھیں زاہدہ تھیں ان کی راتیں کیسے گزرتی تھیں ان دن کیسے گزرتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے فرزند عطا فرمائے جن کے نور سے سارا عالم منور ہے اب جو اولاد ماں کی گود میں پلتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ کیسی ہوں گی جیسی گود ویسی اولاد جب وہ زبان سے اللہ کا نام نہ لیں گی تلاوت نہ کرے گی تو اثر کیا ہوگا